کیا لکھتے ہیں مثلا دارالحرب میں سود کے متعلق فتح رشیدیہ میں امام ابو حنیفہ کی مشہور قول کے موافق دارالحرب میں سود لینے کو جائز لکھا ہے مگر گنگوہی رحمہ اللہ کے متعدد خلفاء اور حکیم الامت اشرف علی تانوی سے بارہا سنا کہ گنگوہی کا فتویٰ اس باب میں صاحبین اور جمہور کے موافق تھا اور اسی وجہ سے حضرت گنگوہی نے حکیم الامت اشرف علی تانوی کے رسالہ تحذیر الاخوان پر دستخط نہیں فرمائے کہ اس کے مضمون سے حضرت کو اختلاف تھا پھر لکھتے ہیں اسی طرح سماع موتا کے مسئلے میں جو مضمون فتح رشیدیہ میں تباہ ہوا ہے استادی و سیدی مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب سابق مفتی دار الم دیوبند حضرت گنگوہی کا فتویٰ اس کے خلاف نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سماع موتا کے بارے میں فتح رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی میں مختلف مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا کہتے ہیں کہ ان کے اپنے شاگرد مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے تھے کہ نہیں یہ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے حضرت کا فتویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مردے نہیں سنتے اب وہ فتح رشیدیہ جس کے بارے میں مفتی محمد شفیع اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ان کی اپنی کتاب بھی نہیں ہے اور من گڑت چیزوں سے ادھر ادھر کمزور چیزوں سے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کی موت کی بات جمع کی گئی ہے امداد المفتین پچاسی چھیاسی پر تو ان لوگوں نے اس ضعیف کتاب کو شرک کا دروازہ سمجھ کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور قرآن کو اور مفتی رشید احمد گنگوہی کی دیگر کتابیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں علماء کے لیے لکھی ہے ان کو پسے پش ڈال دیا یہ ہے ان کی دیانت یہ ہے یہ ہے وارث رسول یہ کیا ہے وارث رسول وار واہ کیا وارث ہیں رسول زکات نہیں لیتے تھے یہ زکاتوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں تو وارث رسول ہو گئے رسول اللہ مانگنے والا نہیں تھا اور یہ مانگنے کے پیچھے دنیا میں گھومتے ہیں تو یہ وارث رسول ہو گئے رسول اللہ چالیس سال کا بنایا ہوا کیریئر ایک دن میں جب قرآن نے ان سے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک اے میرے پیغمبر جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یہ پہنچا دو اس نے چالیس سال کا بنایا ہوا کیریئر چالیس سال کی بنائی ہوئی عزت پر پانی پھیر دیا اعلان کر دیا کہ قولو لا الہ الا اللہ اپنے چچا نے بھی پتھر برسائے اپنے رشتہ داروں نے بھی گالیاں دی تو اگر وارث رسول ہے تو اپنے چاچا سے لڑائی مول لے تو اگر وارث رسول ہے تو اپنے رشتہ داروں سے لڑائی مول لے تو تو وہ مسئلے بیان کرتا ہے جس پہ چندے ملتے ہیں رسول وہ مسائل بیان کرتے تھے جس پہ گالیاں سنائے جاتے تھے تو تو کیسے رسول کا وارث ہے یار تو کسی اور کا وارث نظر آتا ہے تو تو تو تو گداگر نظر آتا ہے میرے محبوب رسول کریم دا گداگر نہیں تھے اللہ اللہ تو تو لوگوں سے ڈرتا ہے میرے محبوب اللہ سے ڈرنے والے تھے مخلوق سے ڈرنے والے وہ تو جب بیان کرتے تھے صرف یہ سوچتے تھے کہ اللہ کس بات پہ راضی ہوں گے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے وہی بیان کرتے تھے تم جب کسی مدرسے اور کسی مسجد میں جاتے ہو تو سوچتے ہو کہ میں کوئی ایسا مسئلہ بیان نہ کروں جس میں لوگ میرے ساتھ الجھ جائیں اور لڑائی بن جائے تو تو ڈرتا ہے لوگوں سے تو تو لوگوں کی راضی کرنے پہ تلا ہوا ہے وہ اللہ کے راضی کرنے کے پیچھے دوڑتے تھے اللہ اکبر بہرحال فیصلہ صاف ہے اگر مسئلہ عقائد کا ہے تو قرآن اور خبر متواتر اور اجماعی قطعی ضروری ہے علماء دیوبند کی تحریرات اس میں بھی کرامد نہیں اگر مسئلہ فروئی ہے تو امام ابو حنیفہ کا مسلک اور ان کے حوالے کی ضرورت ہے دیوبند کے حوالے وہاں بھی کام نہیں آتے لیکن ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو علماء دیوبند کے نام پہ چندے کرتے ہیں علماء دیوبند کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں علماء دیوبند کے نام پہ ایک ایک امی اور ایک ایک ان پڑھ آدمی سے لاکھوں لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں دیوبند کا نام لے کر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو لوگ دیوبند کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں دیوبند کے نام پہ چندے لیتے ہیں یہ دیوبند کی کتابوں کو ماننے والے نہیں یہ پکے دیوبندیت کے خلاف ہیں بریلوی ہیں آجز صرف لبادہ دیوبندیت کے اس لیے اڑا ہوا ہے کہ اگر یہ دیوبندیت کا نام نہ لیں تو لوگ چندہ نہیں دیتے بانی دیوبند یہ تو مفتی رشید احمد گنگوہی کی بات تھی بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی قدس سرو کا فیصلہ سن لیں وہ جمالی قاسمی صفحہ تیرہ پہ لکھتے ہیں انعام مومنین اور شہداء کے سما اور ان کے قبور سے استفاظہ زیادہ مستباد یعنی دور کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں اور جو مومن ہیں ان ان کا قبروں سے استفادہ اور ان کا سننا بہت دور کی بات ہے یہ کون کہتا ہے درلون دیوبند کا بانی ایک اور جگہ لکھتے ہیں جمال قاسمی صفحہ آٹھ پر وہ کہتے ہیں اپنے خیال نارسا کی موافق سماع اموات یعنی مردوں کا سننا حد اسما سے تو پرے ہے یعنی کسی کی سنانے کی حد سے تو بہت دور ہے کوئی سنا نہیں سکتا پر اجتماع اموات کان لگانا ممکن ہے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مردہ کان لگائے لیکن سنتا پھر آگے کیا جمال قاسمی صفحہ دس پر اس کی بھی تردید کرتا ہے آگے چل کر اس امکان کو پھر یوں شور و غل قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں اگر اس زمانہ میں اس امکان اجتماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس غل شور سے نفع دینی تو کچھ متصور نہیں البتہ قوت مضامینی شرکیہ کا گمان غالب ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی یہ مردوں کے کان لگانے کو زیادہ اچھالنا شروع کرے کہتے ہیں کہ پھر اس شور اور غل سے بھی نفع کوئی نہیں بلکہ مضامینی شرکیہ کا گمان غالب رہتا ہے یعنی اگر کوئی اس کو اڑانا چاہے تو اس سے بھی شرک بڑھتا ہے یہ کون کہتا ہے بانی دس پہ ایک اور نقطہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اس بدن کے اعتبار سے دونوں یعنی شہداء اور مومنین کی موت برابر ہے یعنی دونوں یہاں کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتی ہیں یعنی اس بدن جو خاک میں جو قبر میں پڑی پڑا ہوا بدن ہے مٹی میں اس بدن میں روح نہیں ہے جب روح اس میں نہیں ہے تو کہاں سے سنے گا اس پر پہلے بھی کئی حوالے گزر گئے ہیں عذاب قبر کے اندر اور حیات النبی کے اندر نانوتوی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب آب حیات صفحہ انتیس پہ لکھتے ہیں باد مرگ جسد مردہ من جملہ جمادات ہو جاتا ہے ارے تم تو پنچپیریوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ قبر میں رکھے ہوئے انسان کو جماعت کہتا ہے پتھر کہتا ہے ارے اللہ کے بندو کسی ایک تحریر میں تو بتا دو کہ کسی پنچپیری عالم نے ان کو جماعت اور پتھر کہا ہو کسی ایک میں لیکن مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ موت کے بعد مردہ جماعت ہو جاتا ہے جمادات جس میں کچھ نہیں اگر تمہیں گالی دینی ہے تو ان کو دے دو جو تمہارا بڑا ہے ہم نے تو کبھی نہیں لکھا ایسا کسی ایک عالم کی تو بتا دو آگے چل کر مزید وضاحت سے لکھتے ہیں آب حیات نمبر ایک سو اٹھاسٹ میں لیکن ہر بعد آباد بعد موت نہ ارواہ شہدا کو ان کے ابدان کے ساتھ تعلق رہتا ہے نہ ارواہ مومنین کو بہرحال ابدان دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں رہتا کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے لیکن نہ شہیدوں کی ارواح اور نہ مومنوں کی ارواح کا بدن سے کوئی تعلق کوئی تعلق وہ کہتا ہے کہ بدن سے نہیں رہتا گالی دیتے ہو تو اس کو دے دو جو بانی دیو بند ہے شاید تم اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے زیادہ سمجھتا ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کہ مومنین کی ارواح کا مٹی میں پڑے بدن سے کوئی تعلق ہے اور نہ شہداء کے آبدان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کی روحیں جنتوں میں مزے کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ نہیں جنت ان کو نصیب نہیں ہے مٹی کے گڑے میں پڑا ہوا ہے تو شہیدوں کو کہاں مانتا ہے تو ان کی بھی عزت ہی کر رہا ہے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فتح الملہم جلدو صفحہ نمبر دو سو اناسی پر علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے استاد کا قول نقل کرتے ہیں ان انما عدم السماع المستثنیات فی الباب کہتے ہیں کہ قانونی کلی یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے البتہ مستثنیات اس میں زیادہ ہیں یعنی کہیں اگر معجزے کے طور پر یا کرامت کے طور پر کسی کی بات وہاں اللہ نے پہنچا دی تو وہ بات الگ ہے وہ تو اللہ کا کام ہے مستثنیات سے وہی کلیبی بدر اور جوتوں کے چھاپ سننے وغیرہ کی بات کی طرف اشارہ ہے علامہ کشمیری کے ایک اور کتاب حل مشکلات القرآن صفحہ تیرہ پر وہ لکھتے ہیں بلکہ تحقیق آنس کہ معنی حیات تعلق روح ببدنست و در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیست بلکہ بقائے شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودن کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حیات کے معنی ہے روح کا بدن سے تعلق ہونا اور قبر میں روح کا بدن سے کوئی تعلق بلکہ بدن عنصری سے مفارقت کے بعد روح کے شعور و ادراک روح کے شعور و ادراک کے بقا ہی کو حیات سے تعبیر فرمایا وہ کہتے ہیں کہ جو بدن مٹی میں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں البتہ اس بدن سے نکل کر روح میں جو اپنا شعور اور ادراک ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم نے حیات سے تعبیر کیا کہ وہ زندہ ہے یعنی روح وہاں زندہ ہے اور مزے اڑا رہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں ہے یہ مٹی کے اندر ہے جنت میں نہیں ہے مٹی کے اندر ہے اور پھر کہتے ہیں پنجپیری لوگ اولیاء کو نہیں مانتے تم نہیں مانتے ہو تم ان کو مٹی میں کھینچ رہے ہو ہم ان کو جنت میں کھینچ لے جا رہے ہیں تو تم زیادہ ان کی عزت کرتے ہو یا ہم زیادہ عزت کرتے ہیں شاہ صاحب ایک اور تحقیق اس کی سن لے علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں مگر ان کی تحریرات سے لوگ غلط استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں علامہ تفتزانی نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا کہ مردوں کے سما میں تو اختلاف ہے لیکن باقی صفات مثلا چلنا پھرنا سمجھنا وغیرہ مردوں سے بال اتفاق منفی نے کیا کہا کہ سننے اور نہ سننے میں تو شاید اختلاف ہے نہیں یعنی رسول اللہ کی وہاں مردوں کے سننے میں ہر مردے کے سننے میں نہیں لیکن باقی صفات چلنا پھرنا سمجھنا مردوں سے منتفی ہے یعنی مردے نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں اور علامہ ابن حجر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اس اتفاق اور اجماع کا انکار کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مردے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں تفتازانی کہتا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا اور ابن حجر کہتا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اب فیض الباری چار صفحہ نبے پر علامہ انور شاہ کشمیری دونوں کے اقوال میں یوں تطبیق دیتے ہیں ہیں دیکھیں وہ کہتے قل تو کلام و الاجساد دون الارواح و اثبات و ابن حجر فی حق الارواح دون الاجساد فصح الامران وہ کہتے ہیں کہ تفتزانی نے جو کہا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تو انور شاہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ زانی نے جو لکھا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تفتازانی مٹی میں پڑا ہوا ہے نا سمجھ رہے ہو کہ نہیں جسم کہاں پڑا ہوا ہے مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تفتہ زانی نے کہا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تو تفتازانی کی مراد مٹی میں پڑا ہوا بدن ہے بدن واقعی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا وہ اس بات تو ابن دون الاجساد کہتے ہیں کہ ابن حجر نے جو کہا ہے کہ مردہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے ان کی مراد روح ہے روح ایک جگہ سے دوسری جگہ برزخ میں وہ چکریں لگاتا ہے مگر روح بدن دوسری جگہ نہیں جا سکتا الامران کہتے ہیں کہ دونوں کی بات صحیح ہو گئی اب تطبیق پر ذرا غور کریں تطبیق میں چند باتیں ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ تفتزانی اور ابن حجر اگرچہ شافعی ہیں مگر دونوں سماع اموات کے قائل نہیں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ خود شیخ انور شاہ رحمہ اللہ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے کیونکہ روح سننا روح کا کام ہے اور روح جو ہے وہ قبر والے بدن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جب قبر والے بدن سے روح کا تعلق نہیں ہے تو یہ بات پکی ہے کہ انور شاہ کشمیری کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں کوئی سننے والا اس لیے کہ روح وہاں ہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کا فیصلہ بھی سن لو ایک سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کفایت المفتی جلد چار صفحہ نمبر انتالیس اسی طرح صفحہ جلد چار صفحہ سینتالیس اسی طرح جلد چار صفحہ نمبر اکاون تینوں جگہوں میں لکھا ہے فرماتے ہیں مردے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے مردے قبروں میں پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں جو جو بھی کوئی پکارے قبر والوں کو وہ قبر کے اندر پکارنے والی کی پکار کو مٹی کی قبر میں وہ کچھ نہیں سنتا آگے لکھتا ہے حنفیہ تو تلقین کے قائل بھی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک سمائے موتا ثابت نہیں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء وہ تو تلقین کے بھی قائل نہیں اس لیے کہ وہ مردوں کے سننے کے قائل ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ المفتی المفتی ایک صفحہ دو سو پینتیس پر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے امت کے تمام احوال دیکھتے ہیں اپنے کانوں سے امت کے تمام اقوال عرض و معروض سنتے ہیں آپ کی روح پر ہر امتی کے مکان میں حاضر رہتی ہے آپ کے ہر امتی کے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کو سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے دل کے پکے اور کچے ارادوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ سب بے دلیل باتیں ہیں یہ سب بے دلیل ان بے شک ان عقائد و خیالات سے سریح شرک لازم آتا ہے ارے وہ مولوی جو اشاعت و توحید و سننا سے سوال کرتا ہے کہ تم لوگ جو لوگ سننے کے قائل ہیں مردوں کے سننے کے قائل ہیں تم ان کو مشرک مشرق کہتے ہو فلان کے بارے میں کیا خیال ہے وہ مشرق ہے کہ نہیں فلان تم اگر ہمیں تانے دیتے ہو کہ بھائی جو مردوں کے سننے کے قائل ہے تم انہیں مشرق کہتے ہو جر ذرا مفتی کے فیت اللہ رحمہ اللہ کی اس عبارت پر تو غور کر لو وہ کہتا ہے ان عقائد و خیالات سے شریح سریح شرک لازم آتا ہے ذرا گالیوں کا یہ گالیوں کا رخ ہماری طرف نہیں ذرا اپنے اکابرین کی طرف تو دیکھو تمہاری گالیاں کہاں جا رہی ہیں دیکھو اس عبارت کو ذرا دوبارہ دیکھو مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کفایت المفتی جن ایک صفحہ دو سو پینتیس پہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے امت کے تمام احوال دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ رسول اللہ امت کے حالات سے واقف ہیں کفایت اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے دلیل اور شرک کی باتیں ہیں اگر کوئی کہے کہ اپنے کانوں سے امت کے تمام اقوال عرض و معروض سنتے ہیں تو کفایت اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بے دلیل اور شرک والی باتیں ہیں ایمان سے کہو یہی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ جمعہ کی رات رسول اللہ خود درود سنتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے مفتی کفایت اللہ صاحب کہتا ہے کہ جو کہے کہ رسول اللہ اپنے کانوں سے سنتا ہے تو یہ شرک والی بات ہے ہم نہیں کہتے وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے آپ کی روح پر فتوح ہر امتی کے مکان میں حاضر رہتی ہے اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ کی روح ہر جگہ ہوتی ہے بریلوی کہتے ہیں تو کفایت اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرک والی بات ہے اگر کوئی کہے آپ ہر امتی کے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کو سنتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ خود سنتا ہے تو یہ شخص مشرق ہے اور یہ شرک والی بات ہے یہ کون کہتا ہے مفتی کفایت اللہ اگر کوئی کہے کہ آپ ہر امتی کے دل کے پکے اور کچے ارادوں کو دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ اپنی امتی کے دل کے حالات سے عالم ہے تو وہ شخص مشرق ہے یہ سب بے دلیل باتیں ہیں بے شک ان عقائد و خیالات سے سرید لازم آتا ہے اب مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ ہمارا اکیلا استاد اور اکابر نہیں ان کا بھی بہت یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مین زرما ٹول زما یہ تو کہتے ہیں کہ دیوبند ہمارا ہے پنچپیریوں کا اس میں حق ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی اپنے بڑوں کو تو مان لو تمہارے اکابرین کے حوالہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مرد ان کی جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے اپنے کانوں سے سنتے ہیں وہ مشرق ہیں ہم تھوڑا ہی کہتے ہیں تمہارے اساتذہ اور اکابرین کہتے ہیں ہم چلو دیوبندی نہیں کوئی بات نہیں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں پلان دیوبند دیوبندی ہونا کوئی ضروری ہے کیا ضروری ہے رسول اللہ دیوبندی تھے ابو بکر دیوبندی تھے عمر فاروق دیوبندی تھے صحابہ دیوبندی تھے امام ابو حنیفہ دیوبندی تھے کوئی ضروری نہیں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو دیوبندی نہیں ہوگا تو بس وہ کافر ہوگا نہیں یار نہیں ایک سو پچاس سال کی بات ہے علماء دیوبند کوئی ایسے ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے تعلق نہ رکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے پورے سعود عرب کے مسلمان پورے جزیر عرب کے مسلمان دیوبند کو نہیں مانتے دا بتا ستا توحید مرکز اسلامی کیسٹ ہاؤس دبندئی بازار جہانگیری کی ہر سات دا مدینہ مسجد سرا پخوا کی دا جناب فتح اللہ سے سرا ملاوی کی او د دینه علاوه بعد د دین تقارو کې سړې هم تاسو لا د دې دکان